حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے نے فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم مسلمانوں میں سے ہر آزاد غلام مرد اور عورت پر فی کس ایک سا جو یا ایک کھجوریں صدقہ فطر مقرر فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک